صدیق کا نوکر صدیق کا نوکر صدیق کا نوکر صدیق جب سے اچھی میری نو کا کر دنیا کے کسی شوق میں ناکام نہیں ہوں دنیا کے کسی شوق میں ناکام نہیں ہوں نہیں ہوں کے ظالموں سے میں ڈرتا نہیں کبھی دشمن سے یاری نوٹ سے بکتا نہیں کبھی دنیا کے ظالموں سے میں ڈرتا نہیں کبھی دشمن سے یاری نوٹ سے بکتا نہیں کبھی جس دل میں سمایا عشق بو بکر عشق بو جس دل میں سمایا ہو فقط عشق بو بکر عاشق وہ سر کٹاتا ہے جھکتا نہیں کبھی کنو کر آم اہ ہو نوکر آم اہ ہو پابند کیا لگے گی عاشق صدیق پر ہر حال میں صدیق کا دفاع فرض ہے ہم پر پابند کیا لگے گی عاشق صدیق پر ہر حال میں صدیق کا دفاع فرض ہے ہم پر باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے امتحان لے باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے ہم جان دیں گے حضرت سدھی کے نام پر ہم جان دیں گے حضرت سدی کے نام پرو کرے تنوع ایک تنویر حکم آم نہیں ایک تنویر حکام آم سور یا کہ دکھائی دے آقا گئے جہاں وہی دکھائی دے ہو غار یا کہ صدیق دکھائی دے آقا گئے جہاں وہی صدیق دکھائی دے روزائے مصطفیٰ ہے جہاں پر روزائے مصطفیٰ ہے جہاں پر اے مومنو صدیق بھی وہی پہ سوتا دکھائی دے صدیق کا صدیق کا نوکر صدیق کا نوکر کری آم نہیں ہو صدیق کا سیکی آم نہیں ہو آؤ آؤ اپنی جوانی نبی کے صحابہ کی خاطر اس میں ڈال دو آؤ اپنی سرگرمیاں نبی کے صدیق کی خاطر آؤ بھیک مانگ رہا ہوں نبی کے صدیق کی بھیک مانگ رہا ہوں صدیق کی صداقت کی کی میں تم سے بھیک مانگتا ہوں صدیق کی چوکیداری کی نیت کرو ہمت کرو جرت سے دلیری سے ہمت سے شجاعت سے پکا وعدہ کر کے یہ کہو سے صدیق کے لیے عمر صدیق کے لیے سب کچھ صاف کے لیے ہاں ہاں وعدہ کرو صدیق ہم مٹ جائیں گے پر تیری شناخت دنیا میں لے آ کر ہم لیں گے دنیا کے کسی شوق میں ناکام نہیں ہوں دنیا کے کسی شوق میں ناکام نہیں ہو دیپ کا نوکر آم کہیں ہوم کہیں ہوں ہم حضرت صدیق پہ تو جان بھی دیں گے کٹ جائے میرا سر بھل پیچھے نہ ہٹیں گے ہم حضرت صدیق پہ تو جان بھی دیں گے کٹ جائے میرا سر بھل پیچھے نہ ہٹیں گے ہاں حضرت صدیق پہ ہر سن فدا ہے حضرت صدیق پہ عثمان فدا ہے ذلت کا جی نہ چھوڑ کے عزت سے مریں گے صدیق کا نوکر صدیق کا نوکر صدیق کا نوکر عام نہیں ہو صدیق کا نوکر عام نہیں دنیا کے کسی شوق میں ناکام نہیں ہوں دنیا کے کسی شوق میں ناکام نہیں ہوں دیپ کا نوکر بھوکائی نہیں ہوئی دیپ کا نوکر بھوکائی آم کہ دیپ کا نوکر دیپ کا نوکر